میرے محترم دوستو مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا ہمارا ایک اللہ ہے ایک قرآن ہے سارے متحد ہو جاؤ کوئی گورا نہیں کوئی کالا نہیں کوئی عرب نہیں کوئی عجم نہیں سارے لوگ کٹھے ہو گئے تب منافقین نے سازش کی کہ ان کو کیسے ذبح کیا جائے آپ جانتے ہو بکرا اسی وقت کھایا جاتا ہے جب ٹانگ الگ کٹ جائے کلیجی الگ کر دی جائے سری الگ کر دی جائے اگر پورا بکرا کھڑا ہو کوئی نہیں کھا سکتا مسلمان بھی جب تک متحد ہوں اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا انہوں نے کہا انہیں توڑ دو جب ایک غزوے میں صحابہ گئے ہوئے تھے ایک جنگ میں صحابہ گئے ہوئے تھے انہوں نے بیچ میں گھس کے اعلان کروا دیا ہم مہاجر ہیں ہم انصار ہیں حضور پہ خبر پہنچی آپ روتے ہوئے نکلے جھولی پھیلا کے کہا اور میرے صحابہ دعوہا اس نعرے کو چھوڑ دو فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ یہ ایک بدبودار نعرہ ہے تم سارے کچھے ہو جاؤ عرب عجم ایک ہو جاؤ تب صحابہ کٹھے ہو گئے جب انگریز یہاں سے جا رہا تھا اس نے کہا مسلمانوں کو برے صغیر میں برباد کرنا ہے تباہ کرنا ہے زلیل کرنا ہے بھوکا مارنا ہے استحصال کا شکار کرنا ہے ہمیں قوم پرستی کی لانت دے گیا تو بنگالی ہے تو پنجابی ہے تو کشمیری ہے آج ہمیں زبا کیا جا رہا ہے بنگالی الگ مار کھا رہا ہے کشمیری الگ مار کھا رہا ہے پنجاب میں الگ مارے دی جا رہی ہے ہر جگہ مسلمان بھوکا ہر جگہ مسلمان مظلوم مسلمانوں خدا کے لیے مسلمانوں اللہ کے لیے ایک رب کے لیے ان باتوں پہ نہ پڑھو ہمارے نبی ہمیں اکٹھا کر کے گئے تھے اگر اپنی قوم کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا گناہ ہے تو پھر نبی کی کیسے مانو گے وہ تو عربی نبی تھے مکہ کے رہنے والے تھے حکومت مدینہ میں جا کے بنائی مگر مدینہ والوں نے جلوس نہیں نکالا کہ مکہ کا نبی مدینہ آ کے حکومت کیوں کر رہا ہے مدینہ والوں کو استحصال کیوں کر رہا ہے ہم سارے ایک قوم ہے جب تک بن زیاد اندلس کے سائل پہ کشتیاں جلا رہا تھا تو اس کے ساتھیوں نے کہا اپنے وطن واپس کیسے جائیں گے اس نے کہا بے وقوف لوگوں ہمارا وطن یہ پیچھے والا نہیں یہ اللہ کی ساری زمین ہمارا وطن ہے